جزاک اللہ السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ کیا جیسے چھوٹا پرندہ ہو گیا اور مچھلی ہوگی چھوٹی کیا ان کو جیسے گھر میں قید رکھ سکتے ہیں جزاک اللہ ہاں جی کسی پرندے کو آزاد پرندے کو قید کرنا نہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پرندے کو گھر میں قید کرتا ہے اگر ستر مرتبہ ہی اس کو کھانا پانی دے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا تو مچھلی ایسی جو سمندر سے آئے وہ تو اس کو قید کرنا نہ ہے اور ایسی مچھلی جو پیدا ہی وہاں کی جائے جیسا کہ آج کل طریقہ ہے کہ وہ پیدا ہی وہاں کی آتی ہے تو اس کا وہاں کا یعنی وہ تھوڑے سے پانی میں رکھنا جائز ہے سمندر سے پکڑ کے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو قید کرنا تھوڑے پانی میں یہ ناجائز ہے اور جس کو مصنوعی طریقے سے یا جیسے بھی وہاں ہی پیدا کر لیا جائے تو اس کا جائز ہوگا لیکن پرندے میں بارہ یہ بھی نہیں ہو سکا پرندے کے بارے میں سختی سے حکم ہے کہ پرندے کو گھر میں قید نہ رکھا جائے کیونکہ وہ زیادہ کا پیڑ ہے مچھلیوں سے بھی یعنی یہ شو کے لیے رکھی تو جاتی ہیں لیکن بچنا چاہیے کہ یہ آزاد اور زیادہ پانی کا جانور ہے یا جو بھی ہے تو اس کو مخلوق ہے اس کو آزاد پانی میں ہی رہنا چاہیے تو پرندوں کو اور مچھلیوں کو گھر میں